أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم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 فی الواقع عید کا دن اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان کے روزے فرض کیے روزے اور تراوی دیگر عبادات و ریاضت کے بعد یہ ایک شکرانے کا دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے ہم یہاں جمع ہو گئے اللہ تبارک کا مطالعہ کا کرم دیکھیے کہ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور ثواب بھی وہی عطا فرماتا ورنہ آپ نے دیکھا نوجوان لوگ تو نوجوان ہیں مگر ان کی ہمت اس طرح بنتی ہے کہ ہم میں نہایت ہی ناتما اور بوڑھے قسم کے حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے اور یہ ساری ہمت اور توانائی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے من جانب اللہ تبارک و تعالی ورنہ بندے کے بس میں نہیں سگریٹ پینے والے حضرات دس منٹ نہیں رہ سکتے پان اور تمباکو کھانے والے حضرات ایک گھنٹہ نہیں رہ سکتے لیکن تمام چیزوں سے ہم پورے رمضان کے دورانیہ میں پرہیز کرتے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صبر کون عطا فرماتا ہم اس کی شکر گزاری میں یہاں جمع علی شریف میں آخری رات جب عید کی ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ میری امت کو رب کریم نے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی جو کسی امت کو عطا نہیں فرمائی یہ حدیث ایک پورا عنوان کسی وقت اسے عنوان بنا کر زیر بحث لایا جائے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ رمضان کے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب مزدور کوئی مزدوری مکمل کر لے تو اس کا سمر کیا کیا ہوتا ہے جب مزدور آدمی مزدوری مکمل کر لے کام مکمل کر لے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک کا بتانا اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے تو کیا مطلب ہوا کہ جن لوگوں نے مزدوری مکمل کر لی تو اللہ تبارک کا بتا رمضان کی آخری شب ان سب کی مفرت فرما دیتا ہے عید کی نماز اور نمازوں میں جب لوگ آن کر نماز پڑھتے ہیں یہ بندوں کے لیے کتنا شرف ہے کہ رب کریم فرشتوں کے سامنے بندوں کو دیکھ کر کے فخر فرماتا کہ دیکھا میرے بندوں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں کیسے روزہ رکھ رہے ہیں یہ بندے کے لیے کتنا شرف نبی پاک صاحب اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کیونکہ یہ برکات اجر و ثواب یہ غیر ہمیں معلوم نہیں نہ ہم نے دیکھے یہ سارے معاملات قیامت پر ہوں لیکن فرما اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ رمضان میں اللہ تبارک کا مطالعہ اپنے بندوں پہ کتنا کرم کرتا ہے کتنا ثواب فرماتا ہے تو ہمارے یہاں دنیا دار ہم لوگ ہیں جب رمضان آتا تو جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں اور نہایت روانہ ہوتے بڑی ہمت کے ساتھ روزے رکھتے بعض لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا رمضان میں ہمارے یہاں تو پاکستان میں لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے آپ شہر گھومے تو بارہ بجے افطاری بکری ہوگی سموسے اور پکوڑے بارہ بجے بک رہے ہوں گے یہ کون بے وقوف ہیں جو بارہ بجے پکوڑے لے جا کر کے افطاری کر رہے یہ سب حرام ہو رہے ہیں روزہ کھانے والے جو بارہ بجے کی کاری لے کر کے اور جناب یہ کھا رہے ہمارے یہاں تو قدر نہیں کس کی اور اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ رب کریم اپنے بندوں پر کتنا کریم تو تم حسرت کرو کہ اللہ تعالیٰ کاش کے بارہ مہینے رمضان ہی ہوتے بارہ مہینے رمضان ہی ہوتے یہ تم اس بات کی حسرت کرو لیکن کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہے ساری عبادت آپ دیکھیں ہر ایک میں تسن ہر ایک میں ریاکاری اللہ تعالیٰ جس جی سے بچائے جیسے فرمایا فمن رب ہی فلیام سو لکھا بلا یو شرک بھی عبادت ربا تم میں جو اس بات کا متمنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھا یعنی اس کا دیدار اس کی رضا حاصل بس اس کو چاہیے کہ جب عبادت کرے وہ خالص ختم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے یہاں خالص وطن اللہ کے لیے عبادت کرنے کا مفہوم کیا ہے اس میں اخلاص دکھاوا نہ ہو تسن و ریا کاری نہ ہو یہ جو میں فرما بھلا یوشری میں عبادت ربی احدا کہ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرنا عبادت اللہ کی کر رہا ہے تو شریک کہاں سے کر رہا ہے کس طریقے سے شرک ہو رہا اللہ کی عبادت علماء فرمات یہاں ولا یشرک میں عبادت ربی احدا سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں تو یہاں ریا اور دکھاوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک فرمایا اور علماء فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ایک تو شرک جلی ایک شرک خفی یہ شرک خفی کہ ہم نماز پڑھیں تو لوگ ہمیں نمازی کہیں روزہ رکھیں تو لوگ کہیں کہ ہم روزے دار آپ دیکھیے حج میں جاتا ہے آدمی احرام باندھتا سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حاجی حج کرنے کے لیے گیا نماز پڑھے تو سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہر عبادت میں آپ کو ریا کا پہلو ملے گا صرف روزے نہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیے کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ پانی پی رہے ہیں کوئی دیکھے گا آپ کھانا کھائیں گے نہیں کاری کے لیے کھانا نہیں کھا رہا کیوں نہیں پی رہا معلوم ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ تبارک کا تعالیٰ ناراض ہوگا اس لیے حدیث شریف میں فرمایا بندے نے روزہ خاص میرے لیے رکھا ہے اس لیے اس کا ثواب خاص میں اسے عطا فرماؤں گا میں ہی عطا فرماؤں کہ خالص ستم میرے لیے روزہ رکھا اور بعض محدثین اس پہ کلام فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو رکھا فرمان کہ روزے کا ثواب خاص میں دوں گا فرما اس کا معنی یہ ہے کہ روزے کا ایوز اللہ تبارک کا بطالہ وہ اپنی رضا اپنی لفا آپ کو عطا فرمائے گا اس لیے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کاری کا کوئی پہلو نہیں آپ وضو کرتے ہیں منہ میں پانی لیتے ہیں سخت گرمی کا زمانہ جی چاہتا ہے کہ بھوک نکل دیا جائے مگر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا نہ سے کوئی پوچھنے والا تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ریا اور تسلو نہیں ہے اس لیے اس کا لیے فرمایا صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن ساتھ ہی کیا کرنا وسطعینوں کے صبری و سلاح استعانا چاہو صبر اور سلاق سے اسی کے ساتھ ہی فرما وہ ان نہ دن یہ معمولی بات نہیں یہ بہت بڑی بات صبر کرنا آپ جانتے کہیں میت ہو جائے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے دنیا دار لوگوں کا تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے بہت بڑا درجہ اس نے فرما وہ ان کبھی رتن ہے یہ بہت بڑی بات اللہ الخاشین مگر یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ابن کثیر نے ایک موقع پہ لکھا کل قیامت میں نداؤ کہ کے کہاں ہے صابری سب کے سب جنت میں چلے جاؤ داروغ جنت کرے گا ابھی تو حساب ہی نہیں وہ کون لوگ ہو تم جو سیدھے جنت میں جا رہے فرما ہمارے رب نے ہم سے فرمایا ہم صابرین ہیں اس لیے جنت میں جا رہے ہیں فرما بالکل ٹھیک ہے صابروں کا ڈر یہی سمر اس کا یہی ہے جاؤ سیدھے جنت میں جاؤ بے شمار فضائل اور سرکار فرماتے ہیں کوئی دنیاوی نقصان ہے یعنی اس کی روشنی میں کوئی دنیاوی نقصان ہو یہ سب آدھا صبر ہے جتنے صبر کے اقسام جتنی صبر کی قسمیں یہ سب کا سب آدھا صبر ہے اور صرف روزے کو فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو گویا روزہ رکھنے والا آدھا صابر ہے اللہ اکبر تو آپ نے اندازہ لگایا یہی وجہ کہ ام المومنین حضرت عاشا صدی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی علیہ علی وسلم بستر اور آرام کو فراموش کر دیا کرتے بستر پر تشریف نہیں لاتے آرام کو ترک کر دیا کرتے اس مہینے میں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے ہم نے گزارا بہت سے ایسے لوگ ہیں واقعی جنہوں نے اس مہینے کو اچھا گزارا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن جو انتظار میں تھے کہ رمضان کب ختم اور بزرگوں کا معمول کیا ہے ہم پہلے اپنی تقریروں میں عرض کر چکے رمضان کے مہینے میں امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے اور ایک قرآن مجید فرقان حمید تراوی میں ختم فرماتے گویا جب رمضان اگر تیس دن کا ہوتا اکسٹھ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا اکسٹھ قرآن مجید کا ختم ہوتا آدمی کے بس میں نہیں میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے امام نبوی کو پڑھا امام نبوی فرماتے یہ ایسا ممکن کیوں ہے کہ کم وقت کام بہت زیادہ ہے فرما بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے جو کام ہم مہینوں میں کریں وہ ہفتوں میں کرتے ہیں جو ہفتے میں کریں وہ دنوں میں کرتے ہیں اللہ تبارک کا بطالہ بزرگوں کے کاموں میں برکت عطا فرماتا اور اسی کئی مثال کی ماں میں نبوی نے اپنی کتاب بستان العارفین میں نقل فرمائی تو آج کا یہ اجتماع ہے یہ شکرانے کا اجتماع ہے ہم نماز شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے اللہ تبارک کا بطالہ اس سے قبول فرما یہ دعا کا وقت ہے کہ اس میں دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اس میں خطبہ سننا سنت ہے یہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے جب میں کہوں امام اعظم کا فتویٰ کیا ہے اس کا مطلب نہیں کہ حدیث اور قرآن سے کوئی الگ چیز ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اور اس کے بعد امت کی رہنمائی کرتے عید الفطر عید الاضحیٰ یہ دونوں نمازیں واجب اور اس میں چھ تکبیریں زائد اور چھ تکبیریں بھی واجب عید الاضحیٰ میں بھی اور عید الفطر میں بھی چھ تکبیریں واجب نماز بھی واجب ہے جب نیت کریں گے ہم تو دو رکعت نماز واجب عید الفطر کیونکہ اس میں فطرانہ ادا کیا جاتا ایک وجہ تسمیہ یہ اس کو عید الفطر کہتے ہیں چاہیے یہ کہ رمضان ہی میں فطرانہ ادا کر دیا جائے یا کم سے کم عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے حدیثیں جن کو آپ متبے میں سنیں گے کہ فرمایا کہ فطرہ ادا کرنے سے جو خرابیاں کوتاہیاں رہ جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہاں اگر آپ نے نہ دیا ہو اب عید کی نماز پڑھ لی لہذا مولانا تو کہہ رہے اس سے پہلے دینا چاہیے لہذا اب ضرورت نہیں نہیں جن ساتھ سے رہ گیا ہو وہ عید کے بعد بھی عطا کر سکتے جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کا بھی آپ کو فطرانہ دینا ہے اپنا اپنے گھر والوں بیوی پر بھی فطرہ واجب ہے جب بیوی قرض ادا کرے آپ تو بیوی سے کہیں اجازت کہ میں تمہاری طرف سے فطرہ دے رہا ہوں یا تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں یا تمہاری طرف سے زکات ادا کر رہا ہوں اس مہینے میں لوگ زکات ادا کرتے ہیں جن جن پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ کو ادا کیجیے چاہے رمضان کی بات کریں فطرانہ نہ دیا ہو فطرانہ ادا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں ہماری عبادتوں کا حال ہم خود جانتے کہ وہ کیسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ تبارک کا چند نیک بندوں کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہماری عبادتوں کو قبول کر لیتا قانون اپنی جگہ وہ اللہ تبارک کا مصالحہ کا حل جیسا کہ قول ہے بڑا حقیقانہ کہ وہ اگر ہمیں نہ بخشے تو یہ اس کا عدل ہے یہ عدل ہے اگر وہ ہمیں نہ بخشے اور وہ بخش دے تو یہ ہمارا کمال نہیں یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا فضل ہے اور اللہ سے امید اور خوف کیسا ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق نے یہ رم کتنے آسان انداز میں سمجھائی یہ باتیں سمجھانے کے لیے تنقید کے لیے نہیں فرما کل قیامت میں ندا ہوگی کہ صرف ایک آدمی کے علاوہ سارے مسلمان بخش دیے گئے ایک آدمی نہیں بخشا گیا تو خوف ایسا ہونا چاہیے کہ عمر کو یہ خوف دامن کی ہوگا کہ ساری امت بخش دی گئی عمر نہیں بخشا گیا یہ ہوگا اور کہیں یہ ہو کہ سارے امتی جو ہیں وہ نہیں بخشے گئے ایک آدمی کی نجات ہوئی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید عمر ابن خطاب ہوگا جس کی نجات ہو گئی جس کو علماء امید اور رجا کا نام دیتے رجا اور امید اس پر امام غزالی نے بہت کچھ لکھا وہاں پڑھا جائے اس وقت اس کی گنجائش نہیں بہت کی پابندی کیجیے آٹھ بج گئے تمام حضرات کھڑے ہو جائیے سفید درست فرما لیجیے عید کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور نیت اس طرح کریں گے نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالی دو رکعت نماز واجب عید الفطر ماں زائد چھ تقریروں کے پیچھے اس امام کے منہ طرف کابل شریف کے ایک بات سن لیجیے طریقہ کہ جب امام کی پہلی تقریر کی آواز آئے تو آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ اب باندھ لیجیے سنا پڑھیں پڑھے کب تبارا قسم کب تالا جدو کب لا بھائی جب آپ نے سنا پڑھ لی اب دو تقبیریں اور ہوگی آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں چوتھی تکبیر شروع سے لے کے چوتھی تقبیر جب ہوگی تو چوتھی تقبیر میں آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں اب سنا آپ نہیں پڑھیں امام بسم اللہ شریف کے ساتھ میں کرے گا جہر کے ساتھ پہلی رکعت پوری ہو گئی دوسری رکعت میں رکو کے بعد جب تقریر کی آواز آئے تو آپ دوسری رکعت میں رکو نہیں کریں بلکہ آپ اپنے ہاتھ پرانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں اپنے ہاتھ پرانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں اس طریقے تین مرتبے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑیں چوتھی تقبیر میں آپ رکو کر لیں قانون یہ ہے خدا نہ ناختہ کسی کی کوئی تقبیر کم ہو گئی تب بھی نماز ہو جائے گی کوئی تقبیر زیادہ ہو گئی تب بھی نماز ہو جائے گی اور یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ کوئی ایک تقبیر اگر امام بھول گیا یا اس نے زائد پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی یہ بھولنے سے پہلے بتا دیں اگر بھولنے کے بعد بتاؤں گا تو آپ کو شبہ پیدا ہوگا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

کما اخبر نہ نبی آخر زمان ان فی جنت بابا یقال له ریان لا يدخله الا صائم شهر رمضان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

سبحان من انزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع القرار والإسيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم الصلاه والسلام على خير ولا بدر دجا نور الهدى صاحب قاب قوسین او ادنا رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین شفیع الامم فی الدارین خاتم النبیین رسول رب العالمین صلی اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اعلموا ان یومکم هذا یوم عظیم شریف جعلہ اللہ تعالی عید المؤمنین ورجعت طالبین احسنوا علی الیتم الفقراء والمساکین کما رویہ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حد صدقاتکم عن کل صدر و کبیر نصف سع من بر او سعا من تمر او شعیر وعلموا ان صدقت الفطر واجبتن على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن حوائجه الأصلية لنفسه وكفله الصغير وجاريته ملكا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زکات الفطر زہرت الاسقیام من اللغب ورفر وطومت للمتاقی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یقمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن ی يعمل مثقال ذرة شرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد برء رؤوف رحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد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 عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم علی محمد آل محمد بعودد بعودد من من اللہم علی علی محمد محمد وعلى وعلى آل قاد جميع الأنبياء والمرسلين كل ملائكة المقربين عباد الله الصالحين نہ البشر بعد الانبیاء بطاعتی امیر المومنین سیدین ابی بکرین صدیق رضی اللہ تعالی وعلا ناتق بسد و صلا امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی وعلا کامل الحیاء والایمان وعلا جامع القرآن امیر المومنین سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی وعلا قصد اللہ الغالب امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وعلى الامامین الامامین سیدین شہیدین ابی محمد الحسن وابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امہما سیدت النساء فاطمہ دارا رضی اللہ تعالی عنہ وعلى امیہ الشریفین مطہرین من الادناس الحمزة والعباس وعلى ستت الباقیت من العشرة المبشرہ وصائر صحبت وطابعین رضوان اللہ تعالی علیہ اللہم انصر من نصر دینا سیدنا و مولانا محمد صلی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم وسلم وجعلنا منہم منہم من دینا سیدنا و مولانا محمد ولا تجعلنا عباد ان یأمر

الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطو علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك وعفونا واغفر لنا وارحمنا وعفونا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعا کیجئے مولا کری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمانا مولا جتنے بھی حضرات تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے مولا ایک گڑی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہی ہمارے بابا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے تمام عیز اقربا کے گناہوں کو معاف فرما تمام ہمارے رشتے دار پھر بھائی بہن جو بھی دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کے گناہوں کو معاف فرما الہی ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما ہمارے تمام عیز اقربا کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن والدین کی مغفرت فرما الہی ہماری نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے مولا ہمارے روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرما ہماری نمازوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے مولا ہماری تراویوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے جن ہمارے حفاظ کرام نے قرآن مجید سنا اور سنایا مولا ان کے سننے سنانے کو اپنے دربار میں قبول فرما لے جنہوں نے قرآن مجید اس مہینے میں تلاوت کیا مولا کری ان کے تلاوت کو اپنے دربار میں قبول فرما جو کچھ ہم نے عبادت سے رمضان میں کی مولا کری اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے الہی اس کی برکتوں سے تمام کو فرما الہی قرآن مجید کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما دعا کیجیے مولا جن ہمارے احباب نے اس مسجد میں اور تمام جگہ جہاں جہاں احتکاب کیا الہی ان کے احتکاب کو اپنے دربار میں قبول فرمان مولا ان کے احتکاب کو قبول فرمان انہوں نے جو اعتقاف میں عبادت کی ہے دعائیں کی ہیں اپنے لیے ہمارے لیے مولا کریم اسے اپنے دربار میں قبول فرما ہم نے بھی اس مہینے میں جو دعائیں کی مولا کریم ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما بنائی ہم سب مسلمان جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر الہی ہم پر رحمتوں کا نظور فرما اپنا فضل فرما کرم فرما خصوص دعا کے مولا کریم عربی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما ہاتھ دین کے حسد سے محفوظ فرما شہریوں کے شر سے محفوظ فرما بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما جہاں جہاں مسلمان مولا کریم ان سب کو امن و عافیت نصیب پر الہی ہمارے مریضوں کو چین سکون راحت عطا تھا جو جو ہمارے بھائی بیمار مولا کریم سب کو شفا کام لاگ لاتا تھا تمام ہمارے احباب جو اسپتالوں میں خوش ہمارے حافظ جنید اور دیگر حضرات مولا کریم سب کو صحت کام لاگ لاتا مولا جو آپریشن کے مرحلے میں ان کو کامیابی کامر ہم کنار فرما جہاں جہاں ہمارے بھائی بیمار بلائے کریم سب کو شفا پر مولائے کریم ہمارے مرحومین کی مقرر الہی ہمارے مرحومین کے قبروں کو روشن فرما الہی ہمارے مرومین کے قبروں کو خواب گاہ دہیز بنا اولا ہمارے مرومین کے قبروں میں وسط اور فسط عطا فرما اولا کریم اپنی رضا اور لکھا جنت اور فردوس ان کا مقدر بنا دے جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مولائی کریم سب کی عزت و آبر و جان و مال کی حفاظت فرما الہی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما الہی عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما چیچنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما افغانستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما کشمیر کے اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمان کفار مشرقین سے برسل پہ مولائی کریم مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما اسلام کو کامیابی کامرانی ہم کنار فرما کفار اور مشرقین کو مغلوب فرما مولائی کریم جہاں جہاں مسلمان ان کے عزت و آبر و جان و مال کی حفاظت فرما تمام حضرات خصوصی دعا کیجیے مولا پاکستان کی عبادت فرما الہی پاکستان کی عبادت فرما الہی ہمارے حکمرانوں کو اپنے سلیمتا فرمائے ہمارے اس کراچی کو الہی امن و امان کا گہوارہ بنا مولا کریم کراچی کی حفاظت فرما الہی ہمارے دلوں میں عشق مستفر حاصل فرما محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے الہی بے دینوں کے مکرو قید سے بچا شیطان کے مکرو قید سے بچا مذہب مہوتسب پہلے سنت و اور کر عطا فرما ہمارے ان مسلمانوں کے لیے دعا کی جو بیرون پاکستان ہے ہمارے بھائی مسلمان اور پاکستان مولا ان کی حفاظت کرنا ہر قسم کی شر فساد ان کو محفوظ فرما جو بھائی ہمارے عمرے پر گئے ملائے کری ان کی عمروں کو اپنے دربار میں قبول فرما ہر شریف کی حاضری کو قبول کرنا جو حضرات اس حاضری سے واپس آ گئے ملائے ان کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما ہمارے اندر جو جو حضرات بھی وہاں کی خواہش ہیں ہر شخص وہاں کی خواہش ہے مولا کریم ہمارے وہاں کی حاضری کے اسباب فرما دے ہمیں بھی خیر عطا فرما فرماتے کری ہم سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما اولا جب بھی اولاد ہے ان کو نیک سال اولاد عطا فرما جو الہی مقروض ہے انہیں بھارت کا صبح دوشی عطا فرما والا جو بے روزگار ہے انہیں نیک حلال طیب روزگار عطا فرما الہی جو برسے روزگار کی روزی میں کاروبار میں تجارت میں برکتیں وسطیں عطا فرما الہی تمام اہل تجارت حضرات کی تجارت میں برکتیں وسطیں عطا فرما الہی ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا بلائے کری ہماری اولاد کو والدین کے لیے سادت مند بنا دے بلائے کری ہمارے بڑوں کو شفقت کی توفیق پتا فرما ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق پتا فرما الہی ہماری نمازوں کو اپنے دربار میں قبول فرما تمام عبادتیں جو ہم نے کی مولا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی کوتا کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہ گیا ہو لیکن مولا کو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف کرنا بار بار ہمیں ایسے رمضان عطا فرما بار بار ہمیں شب قدر کی نعمتوں سے متم فرما بار بار الہی ہمیں نماز عید کی نعمتوں سے متم فرما خوش دعا کیجیے ہماری اس مسجد میں جن جن حضرات نے خدمت انجام دی ہماری اس مسجد کو روشن کیا مولا کریم ان کی خبروں کو روشن کرتے ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرما جن ہمارے کارکنوں نے یہاں کی حضرات کی خدمت کی ہے یا بھر اس مسجد کی خدمت کی ہے مولا ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول پڑ رہا ہے دل میں سب نے جس نے جو کچھ بھی حصہ لیا مولا سب کو اپنے دربار میں قبول الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين ہمارے حضرت علامہ مولانا شوکت حسن خان صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا دعا کی کہ اللہ ان کی مقرد فرمائے انہیں جوار رحمت میں جگہ تھا فرما جنت و فردوں سے مقامت آ فرما آمین یا رب العالمین ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی